نمبر چودہ حج اکبر حج اصغر عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال امرتم بقامت اربع اقامت وعیطۂزکا و عقیم الحج والعمرة ولامرت الابعۃ والحج الحج الاقبر والعمرة الحج الاصغر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو تمہیں چار چیزیں قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ چار چیزیں یہ ہیں نمبر ایک اقامت سلاد نمبر دو ایتا زکوٰۃ نمبر تین حج ادا کرو نمبر چار اور بیت اللہ شریف کا عمرہ کرو اور یاد رکھو حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے